تو اسمان اور زمے کے رب کی قسم بے شک یہ کرین حق ہے وی صحیح زبان میں جو تم بولتے ہو